يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان ام ام تسألهم اجرا فهم فهم من مغرم مثقلون عندهم جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے مجھے اور اس کلام کے جٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا تم اے نبی ان سے کوئی اجرت چاہتے ہو جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مجرم روز قیامت سجدہ نہ کر پائے گا گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں انہیں کب ملیں گی تو فرمایا کہ اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی یعنی قیامت کے دن جو دن بڑی ہولناکیوں والا زلزلوں والا امتحان والا اور آزمائش والا اور بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا صحیح بخاری میں ہے اس جگہ وہ سعید خدی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ ہمارے رب اپنی پنڈلی کھول دیں گے پس ہر مؤمن مرد اور ہر مؤمن عورت سجدے میں گر پڑے گی ہاں دنیا میں جو لوگ دکھانے سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے جو کئی کئی سندوں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ مروی ہے اور یہ حدیث متول ہے یعنی بہت لمبی اور مشہور ہے سرکش نظریں نہ اٹھا سکیں گے پھر آگے اللہ نے فرمایا آج کے دن ان لوگوں کی آنکھیں اوپر کو نہ اٹھیں گی اور ذلیل و پست ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش اور کبر و غرور والے تھے صحت اور سلامتی کی حالت میں دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو رک جاتے تھے جس کی سزا یہ ملی کہ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے پہلے کر سکتے تھے مگر نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی پنڈلی کو دیکھ کر مومن سب سجدے میں گر پڑیں گے لیکن کافر و منافق سجدہ نہ کر سکیں گے کمر تختہ ہو جائے گی جھکے گی نہیں بلکہ پیٹ کے بل چت گر پڑیں گے یہاں بھی ان کی حالت مومنوں کے خلاف تھی وہاں بھی خلاف ہی رہے گی پھر فرمایا مجھے اور میری اس حدیث یعنی قرآن کے جھٹلانے والوں کو تو اے نبی چھوڑو اس میں بڑی وعید ہے اور سخت ڈانٹ ہے کہ تو ٹھہر جا میں آپ ان سے نمٹ لوں گا اے نبی دیکھو تو صحیح کہ کس طرح بتدریج میں انہیں پکڑتا ہوں یہ اپنی سرکشی اور غرور میں بڑھتے جائیں گے میری ڈھیل کے راز کو نہ سمجھیں گے اور پھر ایک دم یہ پاپ کا گھڑا پھوٹے گا اور میں اچانک انہیں پکڑ لوں گا میں انہیں بڑھاتا رہوں گا یہ بدمست ہوتے چلے جائیں گے وہ اسے کرامت سمجھیں گے حالانکہ ہوگی وہ احانت جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ایحسبون انما نمدهم الى آخر الآیہ یعنی کیا یہ کافر ان کا گمان ہے کہ مال و اولاد کا بڑھنا ان کے لیے ہماری جانب سے کسی بھلائی کی بنا پر ہے نہیں بلکہ یہ بے شعور ہیں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فلما میں ما ذکروا به الى آخر الآیہ یعنی جب یہ ہمارے واز و پند کو بھلا چکے تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ انہیں جو دیا گیا تھا اس پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں ناگہانی پکڑ لیا اور ان کی امیدیں منقطع ہو گئیں یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا بڑھاؤں گا اور اونچا کروں گا یہ میرا داؤ ہے اور میری تدبیر میرے مخالفوں اور میرے نافرمانوں کے ساتھ بڑی ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة القرا غالم علی منشدید یعنی اسی طرح ہے آپ کے رب کی پکڑ اے نبی جب وہ پکڑتے ہیں تو بڑی دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے پھر فرمایا کہ اے نبی تم ان سے اجرت اور بدلہ تو مانتے ہی نہیں جو ان پر بھاری پڑتا ہو اور جس کے تاوان سے یہ جھکے جاتے ہوں یعنی بوجھ سے نہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں ان دونوں جملوں کی تفسیر سورہ وطور میں گزر چکی ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ انہیں اللہ عز و جل کی طرف بغیر اجرت اور بغیر مال طلبی کے اور بغیر بدلے کی چاہت کے بلا رہے ہیں آپ کی غرض سوائے ثواب حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں تو اس پر بھی یہ لوگ صرف اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں